انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزبہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے اس دریا کی پشت پر وہ اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں اس حق کو شک تھا حدیث کے الفاظ مثل الملو کی اللسرا انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی پھر آپ نے سر مبارک رکھا اور سو گئے پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی چنانچہ ام حرام رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندری سفر پر گئیں اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کر شہید ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو